حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا جس میں یہ تحریر تھا مردار کے چمڑے سے یا پٹھے سے فائدہ نہ اٹھاؤ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3613